دوستان گرامی اللہ جل شان ہو کی حمد و رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات شریف آپ کے اصحاب آپ کے آل پر درود و سلام کے بعد ناچیز کی گزارش ہے کہ اس وقت جناب کی توجہ بہت ضروری بات کی طرف کرانا چاہتا ہوں اور وہ ہے چمن زمان کی ویرانیاں میرے ہاتھ میں چمن زمان جامع العین سکھر کا جو رئیس ہے محتمم ہے اس کی ایک تحریر ہے جس تحریر کے آخر میں تاریخ درج ہے چھ اگست دو ہزار بائیس سات محرم الحرام چودہ سو چوالیس یہ وہ تاریخ ہے اس تحریر میں اس شخص نے جو اپنی ویرانیاں دکھائی ہیں تاخیقیں نہیں ہیں ویرانیاں ہیں ان ویرانیوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کون سا مسئلہ اس نے چھیڑا اس تحریر کے اندر وہ بتاتا ہوں مگر یہ بات پہلے کرتے ہوئے مجھے بعض ذرائع سے معلوم ہوا تو اس کو لوگوں نے کہا یہ فضل چشتی جو ہے یہ طرح بہت رد کرتا ہے تو اس کے خلاف کلام نہیں کرتا تو اس نے وجہ یہ بتائی کہ وہ بدتمیز آدمی ہے میں اس وجہ سے اس کو منہ نہیں لگاتا چمن زماں کی تمیز اعلی درجے کیا ہے اس کو سلام کرنا پڑے گا جس کی چھوٹی سی دلیل یہ ہے اس کے انتہائی باتمیز ہونے مہذب ہونے کی چھوٹی سی دلیل یہ ہے کہ سکھر میں بریلویوں کے ایک بہت بڑے عالم بریلویوں کے بہت بڑے بزرگ عالم کافی عمر رسیدہ حضرت نے ان کے مدرسے میں حملہ کروایا ان کو زخمی کیا مدرسے کے طلباء کو زخمی کیا اس سے بڑی آپ کی تمیز کیونکہ مثال دلیل ہو سکتی ہے اتنا بڑا مہذب اور بات تمیز بندہ کہ جو ایک سفید ریش اپنے مسلک کے عالم کو اپنے ظلم اور تعدی اور حملے کا نشانہ بناتا ہے اگر وہ ہمیں بدتمیز کہے اس کا حق بنتا ہے بھائی لیکن حقیقت سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ جان چھڑانے کا بہانہ ہے یا صرف اپنی تمیز اور تہذیب کو بچانا ہے وہ چاہے جو مرضی کہے لیکن ہم کیونکہ فرض سمجھتے ہیں کہ جو آدمی شیطانیت پھیلائے گا ہمارے دین و مذہب کو خراب کرے گا ہم اس کا تعاقب کریں گے چاہے وہ ہمیں بدتمیز کا ہے چاہے جو مرضی کہتا رہے ایسے بہانے الٹے سیدھے ہم سمجھتے ہیں مکار اور دجال قسم کے لوگ بناتے رہتے ہیں اب یہ میرے سامنے تحریر ہے یہ تحریر جو ہے نا کل اکیس صفحات پر مشتمل ہے اس کی ابتدا اس بات سے ہو رہی ہے کہ اہل اسلام کو کسی بھی دور میں یہ ثابت کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی کہ سید الشہداء شاہ گلگوں کا قبا نواز رسول جگر گوشہ بطول سیدنا و سید الشہداء شہید کربلا امام حسین علیہ السلام کو یزید علیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین کے حکم پر شہید کیا گیا یہاں سے شروع ہو رہی اس میں اس نے یہ مسئلہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ کوشش نہ مشکور ہے نہ لائق ہے وہ کیا کہ یزید نے امام حسین کو قتل کروایا اور یزید قاتل ہے یہ مسئلہ وہ بیان کرتا ہے اس کتاب کے اندر ہم یہ موقف رکھتے ہیں اور ہم نے بیان بھی کیا ہے کہ ہمیں جو لگتا ہے روایات سے کتابوں سے کہ یزید نے حکمن قتل نہیں کروایا لیکن یہ ہے کہ قتل یہ جب ہو چکا واقعہ حادثہ سانیہ مولما پیدا ہو چکا پیش آ چکا اس کے بعد جو یزید کو کرنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں کیا یہ ہمارا موقف ہے اگر سے بعض علماء کہتے ہیں کہ اس نے کیا جو کرنا چاہیے تھا وہ کیا یہ بعض علماء کہتے ہیں میں ابھی حوالے دیتا ہوں لیکن جو ہم نے تحقیق کی وہ یہی ہے کہ اس نے حکمن قتل نہیں کروایا اور جب قتل ہو گیا تو جو کرنا چاہیے تھا اتنے بڑے عظیم واقعے اور حادثے پر اس نے وہ بھی نہیں کیا ہماری تاقی کیا ہے اور میں اسی پر قائم اب میرے بھائیو میں اس مسئلے پر زیادہ زور بھی نہیں دینا چاہتا کہ قتل نہیں کیا فلان ہے میں صرف اس جو یہ میرے سامنے کتاب پڑھی اس کی جو حوالہ جات ہیں اس کی جو باتیں ہیں ان کا جھوٹ غلط مصنوعی ہونا ثابت کروں گا جس سے ثابت ہو جائے کہ چون روان پرلے درجے کا خائن ہے اور مذہب اہل سنت سے جان بوجھ کر یہ شخص منحرف ہوتا ہے اس کو اہل سنت سے اہل سنت میں داخل نہیں کیا جا سکتا میں اس کی خیانتیں دکھانا چاہتا ہوں اس کے جھوٹ دکھانا چاہتا ہوں اس کی جہالتیں دکھانا چاہتا ہوں جن کو میں نے نام دیا ہے چمن زمان کی ویرانیاں تو میں جب بھی اس کی کوئی جہالت دکھاؤں گا اس کو کہوں گا یہ ویرانی دیکھیں اس کی یہ نمبر پہلا ویرانی ویرانی نمبر دو ویرانی نمبر تین کیونکہ وہ چمن زمان اس کا نام ہے نا تو جب چمن ویران ہو جائے تو پھر اس میں الو بولتے ہیں آپ کو معلوم ہے تو اس کا کلام جو ہے وہ سارا ایسے جیسے الو بول رہا ہے ایمان سے کہتا ہوں ابھی ثابت کروں گا اس وجہ سے میں نے اس مناسبت سے نام رکھا چمن زمان کی ویرانی میرے دوستو پہلا فکرہ جو اس نے لکھا ہے سب سے پہلے ویرانی میں اس میں دکھاتا ہوں پہلا فکر ہی غلط کیسی عجیب بات ہے پہلا فکرے میں خیانت پہلے فکرے میں دجل فریب مکاری جھوٹ صدق نام کیا اگر وہ ثابت کر دے میرے سامنے بیٹھ کر میں بیان کر رہا ہوں نا میں ابھی دلیل دوں گا دلیل سے ثابت کروں گا اس کا مکالا وہ اپنا مکالا دھو لے ہم مان جائیں گے اسی پہلے اعتراض کا جواب دے دے جو ہم اس پر اٹھا رہے ہیں وہ لکھ رہا ہے اہل اسلام کو کسی بھی دور میں یہ ثابت کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی آگے خلاصہ اس کے کلام کا کس کی ضرورت پیش نہ آئی کہ امام حسین کا قاتل یزید ہے یہ پکی بات ہے یقینی وہ کہتا ہے بات ہے اور اتنا مسلمانوں میں مشہور اور واضح اور متواتر ہے ضروریات دین میں سے بنا دیا اس بات کو اس نے کیونکہ اہل اسلام کو وہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے تمام اہل اسلام اس بات پر زباں ہے کسی کا اختلاف نہیں سب متحد متفق ہیں یقینی طور پر جانتے ہیں پہچانتے ہیں کہ قاتل امام عالی مقام یزید ہے یہ پہلے فقرے کا مطلب ہے اس کا اب اس کو توڑنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں چند حوالے دکھا دوں بزرگوں کے اور اہل اسلام کے اور ہاں بلکہ اہل سنت کے اماموں کے جو اہل سنت کے ہاں مسلم امام ہیں ان کے حوالے دکھا دوں وہ کہیں کہ یزید نے امام حسین کے قتل کا حکم نہیں دیا اور یہ ثابت نہیں ہے جب یہ میں دکھا دوں گا تو اس کا پہلا فقرہ ویرانی ثابت ہو جائے گا اس کے چمن کی کہ نہیں آپ دیکھیں جناب سب سے پہلے میرے پاس یہ بہت بڑی کتاب ہے ہمبلی امام کے عقیدے کی ہمبلی اماموں کے دیکھیں اس کا نام الحجت المحجہ امام یہ کسی چھوٹے بندے کی نہیں ہے امام حافظ یعنی حافظ الحدیث قوام السنہ لقب یعنی اہل سنت کے مذہب کو قائم رکھنے والے ہیں پورے بتائیں لقب ان کا ابو القاسم اسماعیل بن محمد بن فاضل تمیمی اسبہانی وفات ہے پانچ سو پینتیس میں یہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ہم زمان اور غوث پاک بھی ہمبلی ہیں اور یہ بھی ہمبلی ہیں انہوں نے یہ یہ دیکھا الحجت فی باجان المحبت و شر عقیدت سننا لکھا ہوا ہے یہ جو بچارہ ہے نا چمونا چمونا زماں تو یہ چمونا زماں جو ہے یہ تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے یہ امام ہے آل سنت کے عقیدے کی تشریح کرتے ہوئے اس کتاب کے صفحہ نمبر پانچ سو چوبیس پر فرماتے ہیں وما ذکر من قطر الحسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ فلدی ثابت عند اہل النقل أنه أمر عبيد الله ابن زياد بحفظ الكوفة وكتب إليه أن يمنع من أراد الاستيلاء على الكوفة فلما قصد الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه الكوفة استقبلته خيل بن زياد ليمنعوه من دخول الكوفة فلم من من منعه الا بقتله هذا ما ما ثبت عند اهل النقل مع اظهر عليه ولعنه عبيد الله بن زياد وقوله قد كنا نرضى فيك بدون قتل الحسين الحسين واظهاره والبكاء لقتله وانه جعل يضرب على ويلعن وصلب قاتل فقال لقد عجل عليه ابن زیاد قتله الله ولم يثبت ضربه بالقضيب على اسنانه انما ثبت ذلك من فعل ابن زیاد بالروایت الصحیحہ آپ فرماتے ہیں یہ جو ذکر کیا جاتا ہے کہ حسین نے حسین ابن علی کو یزید نے قتل کیا آپ فرماتے ہیں فلدی ثابت آئندہ اہل نقل جو محدثین اہل نقل علماء کے ہاں ثابت ہے وہ یہ ہے کہ یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو اتنا حکم دیا تھا کہ کوفے کو بچانا اور اس کو خط لکھا تھا کہ کوفے پر جو تسلط اور غلبہ کرنا چاہے اس کو منع کرنا جب حسین بن علی رضی اللہ تعالی کا ارادہ فرمایا تو ابن زیاد کی جماعت آ کر اس کو آپ کو روکنے لگی دخول کوفہ سے اور وہ کوفہ داخل ہونے سے روکنے پر قدرت نہ پا سکے بغیر قتل کے تو قتل کر دیا ہاد ماسابت آئندہ اہل نقل فرماتے ہیں یہ ہے جو اہل نقل اور اہل تاریخ اور اہل روایت اور کے ہاں ثابت ہے ماں ماں ساتھ میں یہ ہے کہ یزید نے انکار بھی کیا عبید اللہ پر لانت بھی کی اور کہا تو اس کے بغیر بھی ہم اس پر راضی تھے اور پھر اس نے تحید اور بکا ہے ہاں جی رونا چلانا بھی کیا امام حسین کی شہادت کو دیکھ کر یزید نے اور اپنے پٹوں پر ہاتھ مارنے لگ گیا یزید اور قاتلین حسین پر لانت کرنے لگ گیا باقی رہا دانتوں پر چھڑی لگانا تو آپ فرماتے ہیں یہ صرف ابن زیاد سے ثابت ہے جو بخاری میں آتا ہے صحیح روایت میں باقی یزید کا خود چھڑی لگانا فرمایا یہ ثابت نہیں ہوتا اب بتائیں اتنا بڑا اہل سنت کا امام غوث پاک کا زمان ہم زمانہ ساتھی غوث پاک سے میل جول رکھنے والے اٹھنے بیٹھنے والے ہم بلیوں کے امام وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یزید نے قتل نہیں کیا اپنا یزید نے حسین پاک کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی قتل کا حکم دیا بلکہ توجہ فرمائیے کہ یہاں تو یہ بھی موجود ہے کہ وسالہ الحسین یزید نے حسین پاک کے قاتل کو پھانسی دی یہ لکھا ہوا تو ادھر تو پھانسی دینے کا الٹا آ رہا ہے قاتلوں کو قاتلین پر لانت کرنے کا آ رہا ہے اتنے بڑے امام باہر ہیں اور وہ کہتا ہے تمام اہل اسلام شرم نہیں آتی تمہیں نہ تو اہل اسلام کو جانتا ہے نہ تجھے تمیز ہے کہ صحیح بات کیا ہے کیا منہ سے نکالنا ہے ایسے ٹٹر شروع کر دی تمام اہل اسلام ایسا جملہ خبی سے استعمال کیا تاکہ سب سمجھیں یہ مسئلہ اتفاقی تواترات ضروریات دین بالکل کوئی شک اور اس میں یہ ایک حوالہ ہے ہم نے پیش کر دیا اس کی بات ٹوٹ گئی اب دوسرا حوالہ دیکھو دوسرا حوالہ دیکھو کتنے بڑے لوگ ہیں جن کے میں حوالے پیش کر رہا ہوں حجت الاسلام امام غزالی لو فڈم ہوں ان کا کیسے خبیص لوگ ہیں امام غزالی جیسا بندہ کہتا ہے میں کتاب یہ پڑھی ہے سامنے ان کی یہ پڑھیے احیاء علوم الدین شریف اس پر شرح اتحاف سادہ یہ حیا الدین شریف کے اندر انہوں نے لکھا اور جو کچھ لکھا اس کو پھر ملا علی قاری نے اپنی کتاب شرح قصیدہ بد العمالی دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہو نا بھائی ملا علی قاری کی شرح ہے دو المعالی کیا ہے اور ہمارے سراجی والا سراجی والے سراجی وہ کتاب ہے فقہ کی کہ عرب اجم سب اس کو پڑھ کر دیوبندی بھی سنی بھی سب پڑھ کر فقہ یہ علم میراث اور علم فرائض جس کو کہتے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں جس کتاب کو پڑھ کر علم میراث حاصل وراثت کا علم حاصل کیا جاتا ہے انفیوں کے ہاں اس کو کتاب کو کہتے ہیں سراجی وہ کس کی ہے امام سراج الدین اوشی کی کس کی ہے ان کی کتاب ان کا ایک قصیدہ ہے عربی محبوب قصیدہ یہ دیکھیں یہ یہ قصیدہ ہے منظوم بد ال بد ال دیکھ رہے ہو یہ اشعار ہیں اشعار میں انہوں نے اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا امام سراج الدین اوشی رضی اللہ تعالی اس کے اندر ایک شیر ہے ولم یل ان یزید بادم سیول مکسار فل اغرا غالی فرمایا یزید پر لانت نہیں کرے گا مرنے کے بعد یزید کے مگر وہی شخص جو کثرت لانت کثرت کے ساتھ کرنے کا عادی ہے اور غالی اور بھڑکاتا ہے لوگوں کو فرمایا ایسا بندہ کر سکتا ہے دیانتدار معتدل مزاج صحیح مذہب اہل سنت کو رکھنے والا بندہ یزید پر لانت نہیں کرے گا مرنے کے بعد مر گیا سو مر گیا اب خدا جانے اور اس کا کام جانے یہ سراج الدین اوشی لکھ رہے ہیں جن کی کتاب پڑھ کر اعلی حضرت بریلوی پیر مہر علی شاہ سب دنیا پوری کے کے عرب اجم حنفی جو ہیں علم میراث حاصل کرتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں عقیدہ یا سنت میں یہ عقیدے کی بات ہو گئی نا آخر عقیدے کی کتاب میں جو لکھ رہے ہیں تو عقیدے کی کتاب ہو گئی تو ہمارے تو عقیدے میں وہ بتا رہے ہیں کہ آل سنت کا کام ہی نہیں ہے اگر کوئی کرتا ہے تو خالی ہے مکسار ہے لانت زیادہ کرنے کا عادی ہے لوگوں کو ایسے بھڑکاتا ہے بس اب ملا علی قاری اس کی شرح میں لکھتے ہیں وہ سراج الدین اوشی رضی اللہ تعالیٰ کا شعر تھا اب اس کی شرح میں ملا علی قاری فرماتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں توجہ ہے اللہ اکبر فرماتے ہیں لم یل السلف يزيد ابن معاویہ فرمایا یزید بن معاویہ کو سلف صالحین میں سے کسی نے لانت نہیں کی اللہ ملا علی کہہ رہے لم یل ان من سلف یزید ابن معاویہ تھا سلف میں سے کون یہ آج کے سلف گاڑی والے نہ سمجھنا گاڑی کے سلف پیر آ جائیں یہ سلف کی بات کر رہے ہیں صحابہ تابعین تبا تابعین ائمہ مجتہدین بولو چار امام ان میں سے فرمایا کسی نے لانت نہیں کی سیون اکثر القول القولانی مگر وہی لوگ جو لانت میں لوگوں کو بھڑکاتے ہیں وہ بالغفی یہ حد سے ٹپ جاتے ہیں جدید کے مسئلے میں وہ تجاوز حد ہی حد سے گزر جاتے ہیں آگے مثال دے رہے ہیں کر روافظ والخوارج و الخوارج واد المحتا الحمد للہ سنت میں سے ایک کا ذکر نہیں ہے وہ کون کون لوگ ہیں جو یہ بلانت کرتے ہیں فرمایا رافلی شیعہ خارجی اور بعض معتزلہ کیوں یہ بیان قالو رضا قتل حسین اہل اہل وسطار نبوا تھا راؤ کیوں وہ کہتے ہیں ہم اس وجہ سے لانت کرتے ہیں کہ قتل حسین اس پر خوش ہونا اس کی اہل بیت کی یہاں توہین کرنا یہ متواتر مسئلہ ہے مانا اس کا جیسا کہ تفتہ جان گئے ہیں لیکن آگے فرماتے ہیں ملا رکھاری وردہ ملا دفسہ زانی کے اس بات کا اگلوں نے رد کیا بے نہم لم یثبت بے طریق الحاد یزید کا حسین کو قتل کرنا اس پر خوش ہونا وہ توات متواترات سے کیسے بتا رہے ہو یہ تو احاد جو خبریں ہوتی ہیں ان سے بھی ثابت نہیں ہوتا اب احاد سے اوپر مشہور ہوتی ہیں مشہور سے اوپر متواترات ہوتی ہیں تو متواتر کہاں سے نکل آیا جب خبریں واحد سے ثابت نہیں ہوتا یہ ملا علی قاری تبصرہ کر رہے ہیں اوپر جی یہ دیکھ رہے ہیں آپ تواتر فی مقام المراد پھر آگے کہتے ہیں تمہید یزید لم قتل حسین لو تمہید ابو شکور سالمی کی کس کی یہ بہت بڑی عقید کتاب ہے تمہاری یہ کس زمانے کا بندہ تھا دات علی حجویری کے دور کا کس دور کے امام ہے وہ کہہ رہے ہیں تمید کے اندر ملا علی قاری ان سے نقل کر رہے ہیں تمید ادھر پڑی ہوئی میں نے اٹھائی نہیں ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ بعض سے انہوں نے نقل کیا کہ یزید نے قتل حسین کا حکم نہیں کیا صرف طالب بیت کا حکم کیا یا پکڑنے کا اور اپنے پاس لانے کا انہوں نے بغیر حکم کے قتل کر دیا بات سمجھے تمہارے مذہب کے امام وہ بھی داتا علی ہجمیری کے دور کے اور داتا علی ہجمیری کے ساتھی یار خدا رہا سوچو تو نہیں میں کسی نتھو خیرے کا حوالہ نہیں دے رہا کسی چمونا زمان ایک چمن زمان ہوتا ہے نا چمونا زمان چمونا آپ سمجھتے ہیں تو چمونا زمان کے حوالے نہیں ہے ادھر ادھر اماموں اور بزرگوں کے جن کی امامت کو اگلوں نے تسلیم کیا دنیا مان گئی بات سمجھے اب میرے بھائیوں یہ دیکھ لیں اس میں ملا علی قاری رحمہ اللہ اپنا نے امام غزالی وغیرہ ان کا بھی ذکر کیا توجہ ہے اللہ اکبر ان کا ذکر فرمایا تمہید والوں کا ابو شکور سالمی کا ذکر فرمایا سراج الدین اوشی کا آ گیا امام کا یہ سب امام ہے اور سنیے ایک اللہ کے ولی ہیں ان کا دربار ہے پشاور میں ناچیز نے زیارت کی رحمان بابا کا جو قبرستان ہے نا مشہور دربار اس کے ساتھ ہیں ان کو کہتے ہیں درویزہ بابا کیا یہ آپ کی زندہ کرامت کہ کوئی عورت ان کے جو مزار شریف کا حجرا ہے نا اس کے دروازے میں نہیں جا سکتی ہاں جی اگر جائے گی تو اس کا اظہار بند ٹوٹ جاتا ہے زلیل ہو کر بھاگتی ہے پیچھے بابا جی اتنے بڑے غیرت مند تھے کہ عورت کا جانا دربار پر انہوں نے پسند ہی نہیں کیا اور نہ کسی کو جرت ہے کدھر جائے درویزہ بابا انہوں نے قصیدہ بردہ بردا پہ شرح لکھی ہے یہ میرے پاس ہے شرح قصیدہ باد المالی قصیدہ بردہ کہہ گیا ہوں میرے خیال قصیدہ باد المالی جو پہلے سراج الدین اوشی رضی اللہ تعالیٰ کو دکھایا تھا اسی پر ان کی شرح ہے فارسی میں دروازہ بابا کی جی، یہ کیا لکھ رہے ہیں آپ فرماتے ہیں وہاں سے واضح روافظ نوشتان کہ یزید خیل خانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را بند کرد سر برانہ و پائے برانہ روان کردہ و سر حسین رضی اللہ تعالی در چوگان در آوردہ وغیر در ہما دروغ ماز است زیرا کہ یزید قاتل حسین را بکشت بقصاص اے حسین رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ جو بعض شیعہ لکھتے ہیں کہ یزید نے اہل بیت کو بند کیا ننگا ٹور کر قید کر کے پھر آگے لے گئے اور امام حسین کے سر کو جو ہے وہ اس پر اٹھایا نیزے پہ فرماتے ہیں وغیرہ وغیرہ فرمایا محض جھوٹ ہیں یزید نے تو قاتل حسین کو قتل کیا حسین کے قصاص میں تو یہ معاملہ کیسے کر سکتا تھا یہ دیکھو یہ خالی عالم نہیں اللہ کے ولی ہیں آپ کو بتا دیا ان کا دربار شریف دیکھنا چاہیں تو میں نے زیارت کی ہے آپ پشاور میں جا کر بابا درویزہ اخندا درویزہ بابا آپ اس کی میرے پاس کتابیں ان کی اور بھی پڑھی ہیں ٹھیک ہو گیا اب دیکھتے جائیں اس کا جھوٹ اہل اسلام ہے سارے اہل اسلام پتہ نہیں تیرے جیسے اہل اسلام فدو کہاں کہاں رہتے ہیں جن کو تو سمجھ کر سب پر حکم لگا رہا ہے آگے سمجھ بھائی ہو اور سنیے اور سنیے بھائی یہ البدا بن نہایا تاریخ کی کتاب ابن کثیر محدث بہت بڑے مشہور آپ نے یزید کے حالات لکھتے ہوئے فرماتے ہیں فاما قتل الحسین فائن نہ کما کال جد ہو ابو سفیان یوم احدن لم یا امر لم یسو فرمایا قتل حسین کا مسئلہ تو یزید کا کیا یہاں پر کام ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح جنگ عہد میں ابو سفیان نے کہا تھا نہ اس نے عہد میں لڑنے کا حکم کیا تھا رسول اکرم کے ساتھ اپنے کافروں کو ہو اس وقت کہ لڑو اور نہ ہی لڑنا اس کو برا لگا تو یہ کہتے ہیں یزید نے نہ حکم کیا اور نہ ہی قتل اس کو برا لگا یہ یہ کہہ رہے ہیں بات سمجھے اب تو یہ بھی اس میں اس... اس گروہ میں شامل ہو گئے اس جماعت میں شامل ہو گئے جو کہہ رہے ہیں جو قائل ہے اس بات کے کہ یزید نے حکم نہیں کیا حکم ابن کثیر بھی آ گئے یہ تو اس خبیص کے نزدیک عالم اسلام سے خارج ہوں گے نا اور سنیے امام غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین شریف کا اختصار کیا ایک بزرگ نے اس مختصر کی دو شرح ہیں ایک ملا علی قاری کی ہے ایک ہے یہ قاضی نجم الدین قاضی نجم الدین ہے توجہ ہے نجم الدین بن عباس بن قاضی نصیر الدین ان کی شرح ہے نجم العلم شرح عین العلم جو اختصار ہے مختصر احیاء علوم الدین کو کیا گیا اس کا نام رکھا گیا عین العلم اس پر دو شرح ہو گئی ایک ملا علی کاری کی شرح العلم ایک شرح ہو گئی دوسری مولانا قاضی نجم الدین ہندوستان کے تھے ٹھیک ہے ان کی اس کے اس کا کیا نام کیا ہے نجم العلم شرح عین العلم اب اس میں کیا لکھا ہوا ہے اما بادا کرو تفتہ دانی فی شر العقائد نصفی فمن تعصبی حیث قال الحق ان رضا رضا یزید يزيد بقتل الحسين رضي الله عنه واستبشاره بذلك واستبشاره بذلك وإهانة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مما تواتر معنا وإن كانت فاصل أحد فنحن لا نتبقى في شان بل في إيمان لعنة الله عليه وعلى لسان وعوانه هذا كلامه ودعوة التواتر فيما ذكر افتراء محض لا حجة عليه وكيف وقد قال الغزالي ما ذكرت آنفا ولو كان الأمور مذکورہ متواترہ کیف یحکم بماذا یاکم بماذا کرا والعجب ان الخبر المتواتر المعنى لم يصل الى من هو حجة الاسلام في العلوم الدينية ومقتضى الانام في المعارف اليقينية مع انه كان في زمانه قريبا الى قصة القتل بالنسبة الى زمان التفتزاني آپ فرماتے ہیں یہ قاضی کی بات پڑی ہے توجہ ہے آپ فرماتے ہیں تفتہ دانی کا قول نقل کرنے کے بعد فرمایا وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ متواتر ہے کہ یزید نے قتل کروایا وہ فرماتے ہیں افطرا اور محض یہ محض ایک بہتان ہے تفتہ زانی کی طرف سے تواتر کا دعویٰ محض جھوٹ ہے تواتر فرمایا کیسے ہو سکتا ہے امام غزالی فرمایا فرماتے ہیں کہ قتل کا اس نے حکم نہیں دیا بات سمجھے وہ فرماتے ہیں اگر تواتر ہوتا تو تواتر اس وقت بنتا ہے جب خبر عام و خاص ہر کسی کو بات معلوم ہو تو پھر کہتے ہیں یہ خبر متواتر ہے بات سمجھنا امام حجت الاسلام غزالی جن کو کائنات حجت الاسلام مان بیٹھی ہے وہ تو کہتا ہے حکم نہیں کیا تو فرمایا پھر کہنا متواتر کیسی عجیب بات ہے وہ حجت الاسلام ہے تواتر کا پتہ نہیں تو باقی پھر کس چیز کا پتہ ہوگا ان کو جب جس چیز کا ہر کسی کو پتا اس کا امام غزالی کو علم نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو فرمایا تواتر کہاں سے بن گیا خدا کا خوف کر تفتہ جانی انہوں نے رد کر دیا صاحب تفتہ زانی ہی کی کتاب پر جس میں انہوں نے یہ مسئلہ اس طرح درج کیا ان پر یہ شرح نبراس مشہور ہے درسیاتی کتاب ہے شرح قائد اور یہ جناب تمام دیوبندی وغیرہ سب پڑھتے پڑھاتے ہیں سب کے پاس ہے اس کے مدرسے میں بھی بھی چمونا زمان کی سمجھ بات اب جناب جی اس میں پوری باس کرتے ہیں یہ دیکھیں بعض العلما بعض علماء نے اس کا انکار کیا جو تفتانی دعویٰ کر رہے ہیں وہ منہم الامام الغزالی ان میں سے امام غزالی ہیں وقال کال علم اصلا یہ بات بالکل ثابت ہوتی نہیں کہ یزید نے قتل کروایا ہے حکمن قتل کروایا یہ ثابت ہی نہیں ہوتا امام غزالی فرماتے ہیں ولا امر قتل ہی اور ابھی کیوں فرمایا اس وجہ سے کہ کوئی مومن ہے کسی کبیرہ گنا اور کفر کی طرف نسبت اس کی کرنی ہو تو بغیر کسی قطعی دلیل کے نہیں کر سکتے اللہ یہاں دلیل ہی نہیں ہے تو ایسے تم تھاپ رہے ہو اللہ اکبر آگے پھر وضاحت کی اب بتاؤ میرے بھائیوں علماء گنتے جائیں جن کو یہ اہل اسلام سے نکال رہا ہے یہ زری یہ زریر اہل اسلام سے جن کو نکال رہا ہے آ گیا سامنے بولو تو صحیح یہ چاند حوالے میرے پاس حوالے اور بھی ہوئے لیکن میں اس کا خبیص ترین دعوی ملعون ترین جملہ وہ توڑنے اور اس کو پاس پاس کرنے کے لیے ہوا میں اڑانے کے لیے یہ دلائل پیش کیے میں اس کو چیلنج کرتا ہوں میں بدتمیز ہوں تو بی بی تمیز کا بیٹا ہے اے بی بی تمیز کے بیٹے چمون خان اگر تیرے اندر جرت ہے میرا ایک حوالہ توڑ کر دکھا دے اب مکاریاں نہ کرنا جی طوائفیں ایسے ہی کرتے ہیں جیسے تم کر رہے ہو یہ طوائفوں والے کام نہ کرنا یہ علم کا میدان ہے وابیوں کے ساتھ مناظرہ کرتا ہے وہ بدتمیز نہیں ہے تم تو کہتے ہو کہ وہ تو رسول کے گستاخ ہیں رسول کا گستاخ جو ہے وہ بدتمیز نہیں ہوتا اور تیرا گستاخ بدتمیز ہو گیا لاکھ لانت ہے تیرے تقوی اور پرہیزگاری پر یہ بہانہ بازی ہے کہ تقوی ہے پرہیزگاری ہے وہ ابھیوں کے ساتھ کیوں کرتا ہے کیا وہ اولیاء کے ساتھ بدتمیز نہیں کرتے پھر مناظر کرتا ہے معلوم ہو بڑے بدتمیز اسے کر لیتا ہے اگر میں بدتمیز ہوں اس میں کوئی شک نہیں لیکن تیرے جیسے کا اور تو نے ابھی میری بدتمیزی نہیں دیکھی ہاں میں اس سے بھی بڑی کر جاتا ہوں ہاں تیرے جیسوں کے لیے سمجھ آ گئی اب اگلی ایک جملہ ختم ہو گیا اور ساتھ ہی یہ جو کہہ رہا ہے یزید علیہ اللہ والناس اجمعین ہے ان لفظوں کے ساتھ لانت بھیج رہا ہے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ کام کس کا ہے رافضی ملا علی قاری کا حوالہ دیا یہ کن کا کام ہے رافضیوں کا خارجیوں کا بعض محتضر کا اور تو انہیں میں سے ایک ہے میں سے ایک ہے ملا علی قاری کا بیان جو ہے وہ بتا رہے انہی میں سے ایک ہے میرے بھائیوں اس کے بعد یہ کہتا ہے دوسرا فقرہ اس کا شروع ہوتا ہے او بھائی لیکن وقت کے ساتھ جیسے اور بہت سے فطروں نے سر اٹھایا یوں ہی ابن تیمیہ کی فکر نے یہ جی رنگ دکھایا کہ اسے یزید یزید ملعون کے امام حسین اور آپ کے خاندان کے خون سے رنگے ہاتھ بالکل صاف ستھرے دکھائی دینے لگے بات اگر ابن تیمیہ تک ہی رہتی تو اس کا نقصان اس قدر شدید نہ ہوتا جتنی شدت اس فکر کے براستہ کراچی پاکستان میں داخل داخلے پر پیدا ہو گئی آگے کسی پاکستانی کا حوالہ دے رہا ہے اس کی مکاری پہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے ابن تیمیہ وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ امام حسین نے امام حسین کو قتل کرانے کا حکم یزید نے نہیں دیا یہ کیا کہہ رہا ہے ابن تیمیہ نے سب سے پہلے یہ بات فتنہ اٹھائی میں نے ابن تیمیہ کے پیدا ہونے کے جو خیالات ہوتے ہیں نا باپ ان خیالات سے بھی پہلے کے اماموں کے حوالے دیے ہیں اس کمینے سے پوچھو امام غزالی تو ہے پکے تو امام غزالی تو ابن تیمیہ سے پہلے ہوئے تو پھر پھر بےمان کیوں ایک بات اٹھا رہے ہیں امام ہمارے سنیوں کے اور تو لگاتا ہے ابن تیمیہ کی طرف یہ کس گھر سے ہے معاذ اس وجہ سے کہ تجھے پتا ہے ابن تیمیہ کی طرف جب منسوب کروں گا تو اگلے سمجھیں گے یہ چشتی وغیرہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ جی تیموی تیموی مذہب رکھنے والے ہیں نہیں تیرا سر پھوڑ کے رکھ دیا یہ مذہب تیموی نہیں ہے یہ و سننا اور کون کون سے اماموں کا امام غزالی کا و سننا کا ایجی درویزہ بابا کا اللہ اکبر بلکہ اگر قریب زمانے کا محدے سے بتاؤں شاہ ولی اللہ محدے سے دل بھی جانتے ہیں شاہ ولی اللہ کا شاگرد رشید جو عرب اجم میں جن جنہوں نے اپنا سکہ منوایا اور ان کے جھنڈے ارب اجم میں او بھائی بڑے بڑے علماء نے فخر سے اٹھائے سید مرتضی زبیدی رضی اللہ تعالی جن کی کتاب تاج العروس ہے لغت کی سب سے بڑی مشہور کتاب جانتے ہیں انہوں نے یہ صاف لکھا ہے اسی اتحاف السادہ کے اندر آپ فرماتے ہیں تفتازانی نے جو کام کیا ہے لانت وغیرہ شخصی کا ہے نام لے کر فرمایا اور یہ فرمایا یہ آجمی اثر ہے آجمی آجمی اثر ہے یہ آجمی اثر ہے ایرانی ایرانی اثر ایرانی جو ہے وہ کیوں ریفس سے معمور ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا امام کو اور اپنے ہاتھوں سے رونا پیٹنا شروع کر دیا تو فرمایا یہ کام ان کا ہے جو ادھر آ گیا ہے تفتہ زانی میں معلوم یہ اجمی کام وہ کہہ رہے ہیں اب ایمان سے بتانا شاہ ولی اللہ کے گھر کا تعلیم یافتہ بندہ اور اتنا بڑا امام عرب اجم جس کو مان گئے وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں تو کیا کہو گے ابن تیمیہ کا کام ہے یہ دوسری ویرانی اس کی دکھا دی کہ نہیں اور ویرانی نہ ہو کہ جو حق کو چھپا رہا ہے اور جھوٹ کو آگے کر رہا ہے غلط بیانی کر رہا ہے اور خود کو دین کا ٹھیکے دار بنا رہا ہے تو ویرانی ہو گئی کہ نہیں اس کی اپنی اس کی اپنی اب میرے بھائی اللہ اکبر آگے یہ ثابت کرنے کے لیے حوالے دیتا ہے کس موقف کو ثابت کرنے کے لیے کہ جی یزید نے قتل کا حکم دیا تھا اس پر حوالے دیتا ہے کیا دیتا ہے حوالے دیتا ہے کل حوالے جو اس نے دیے ہیں نا غور فرمانا میں اختصار کرتا ہوں کل حوالے جو اس ظالم نے دیے ہیں وہ کتنے ہیں جی پیچھے تو تعداد لکھ رہا تھا چلو چند حوالے ہیں گنتی میں نہیں کر سکا چند حوالے ہیں پہلا یزید لین کا پہلا حکم او بھائیو سب سے دیکھو اس کا کام دیکھو جو حوالے اس نے دیے ہیں جو شروع پہلے حوالے سے لے جس جس کتاب والے کا حوالہ دے رہا ہے وہ رافضی ہیں شیعہ ہے دوسری بات کذاب ہے جھوٹا ہے ہماری کتابوں نے لکھا ہے کہ یہ راوی جھوٹے سب سے پہلا حوالہ اس نے دیا ہے جس کتاب سے تاریخ یعقوبی کیا وہ سامنے میرے پاس پڑی ہے ٹھیک ہے یعقوبی خبیص ترین رافضی ہے کذاب متروک ہے اب ایمان سے بتانا جو خود جھوٹا اس کا حوالہ کیا ہوگا سچا شرم نہیں آتی تجھے اہل سنت و جماعت سے مخاطب ہو رہا حوالے دے رہا ہے شیوں کے اور سچوں سے بات کر رہا ہے اور جھوٹوں کے حوالے دے رہا ہے کچھ تو سوچو یار تاریخ یاقوبی کا حوالہ دے دیا اذا اتاك كتابي هذا فاحضر الحسين بن علي وعبد الله بن زبير فخذهما بالبيعه لي فان امتنع فاضرب عنا قوما میں اس کو چیلنج کرتا ہوں پہلا حوالہ تیرا میں نے اوپر لکھا ہے پکا رافضی ہے کذاب ہے متروک ہے یعقوبی کون ہے کذاب متروک ایک چکڑ دو جا بھیڑا موتریا سمجھ لگی ایک کریلا دوجا نیم چڑیا ایک باندر دوسرا پوتریا رہا اب میرے بھائی یہ حوالہ چلا گیا جب راوی کذاب ہے رابضی ہے دوسرا حوالہ دوسرا والا یہ جو روایت تاریخ تبری کی پیش کر رہا ہے کس کی اس ظالم نے اتنا تمیز نہیں کی کم از کم میں تبری کو دیکھ تو لوں تبری کی روایت جو ہے روایات ان میں تمیز کروں کون سی سچی ہیں اور کون سی جھوٹی ہیں امام تبری نے خود اپنی کتاب کے شروع میں لکھا ہے میں نے روایتیں جمع کی ہیں صحیح غلط کی تمیز تم نے خود کرنی ہے اللہ اکبر وہ ظالم میں ابتدا نہیں پڑی تو نے وہ ٹیلی ویژن سے فارغ ہوگا تو پڑے گا تاریخ کا جس کا حوالہ دے رہا ہے یہ روایت ابو مخنف کی ہے ابو مخنف بھی شیعہ متروک متروک کذاب کذاب کذاب لو دوسری روایت بھی جھوٹی نکلی میں اسی وجہ سے میں نے آپ کو پہلے قوام و سننا حافظ الحدیث جیسے بابے کا سنایا انہوں نے فرمایا کہ یہ سب روایتیں ابو مخنف وغیرہ کی جھوٹیاں ہیں جو صحیح روایتیں ہیں وہ یہ ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ آگے آگے کس کا حوالے دیتا ہے تیسرا حوالہ ابن اعصم کوفی کی الفتو وہ میرے پاس پڑی ہے سامنے آٹھ جلدوں میں یہ بھی شیعہ رافضی کذاب متروک اگر نہ ہو میں ناک کٹوا دوں گا شرم کر شرم کر جھوٹے کذاب دجال جب نہیں ملا کہیں سے سچ کا آسرا تو جھوٹ کی طرف چل پڑا آگے پھر کہتا ہے یہ فلاں جو ہے نا یہ کتاب والا بہت پرانا ہے بہت پرانا وہ چاہے نیا ہو چاہے پرانا ہو کذاب کذاب ہوتا ہے پرانا ہونے سے سچا جو پرانا ہونے سے کوئی جھوٹا جو ہے وہ سچا بن جاتا ہے کیا تو کہتا ہے یہ یہ کتاب والا بہت پرانا ہے میں کہوں گا یزید اس سے بھی زیادہ پرانا ہے وہ سن چونسٹھ ہجری میں فوت ہوا ہے یزید تو پھر یزید کی بات مان کیونکہ پرانا ہے بات نہیں سمجھے یار ہاں یزید کی بات مان وہ بے وقوف وہ اندھے پرانا نیا نہیں دیکھتے راوی کی صداقت دیکھی جاتی ہے راوی کی سچائی دیکھی جاتی ہے سچا ہے تو بات کہو بات سچی ہے جھوٹا ہے تو پرانا ہے بات جھوٹی ہے آگے آ گیا مختر الحسین خوارزمی کی وہ بھی میرے پاس پڑی ہے وہ بھی ایمان سے کہتا ہوں جو رتب و یابس جھوٹ چایا سب ملا دیا یہ بھی ابو مخنف کی وہی روایتیں اٹھائیں اور مختل میں ڈال دی اور یہ کیا کر رہا ہے یہ صرف نام جمع کر کر کے نا روپ ڈال رہا ہے لوگوں پر وہ اتنے حوالے وہ بدھو تمہیں اتنا تمیز نہیں ہے جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے چاہے سو کتابوں میں آئے سچ سچ ہوتا ہے چاہے ایک کتاب میں آئے اتنا تمیز نہیں ہے بے زمین اندھے کو آگے سنیے بھائی ابن جوزی کا ارد المتعصب العنید کا حوالہ دیا وہ بھی ابو کی روایت ہے کامل ابن اثیر کا حوالہ دیا وہ بھی ابو مخرف کی وہی روایت ہے سارے اٹھا کر اپنے اپنی کتاب میں لے رہے اس کو توجہ ہے آپ اگلی بات سنیں اللہ اکبر آگے کیا گل کھلا رہا ہے اور حوالے امام تبرانی کا حوالہ دے رہا ہے کس کا وہ ہمارے محدث ہیں وہ ہمارے محدث ہیں شکر ہے خدا کا اگر ان کا حوالہ دے رہا ہے تو اس میں قاتل کا حکم دینے کی بات دکھا دے میں پھر بھی نہ کٹا دوں گا جو وہ حوالہ دے رہا ہے اتنا اندھاؤ کر دے رہا ہے جو دعویٰ ثابت کرنا چاہتا ہے وہ اس عبارت میں نہیں اور جو کچھ عبارت میں ہے اس کا ہم انکار نہیں کرتے کیا بات ہوئی یار ادھر دیکھو اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ یہ روایت بھی اس کا ذوف اس نے خود بیان کر دیا عبارت یہ عبارت لیا اس نے مجموع مجموعت حدیث کی کتاب سے وہ پڑھی ہمارے پاس تو کہتا ہے روا تبران و رجال القاط اللہ کہ جو راوی ہے اس کا روایت کا دہاک ہے اور دہاک نے وہ قصہ پایا نہیں خود اس قصے میں موجود نہیں تھا یعنی یزید کا حکم کرنے کا یہ سارا جو بات ہے اس وقت یہ نہیں تھا بعد میں ہوا ہے یہ راوی تو صاف جب بعد میں ہوا اس وقت ہی نہیں تھا تو آگے بتا نہیں رہا وہ کون ہے بیان کرنے والا تو منقطع اس کو کہتے ہیں منقطع ضعیف ہوتی ہے پھر بھی تو روایت ضعیف ہو گئی پیٹے منہ تیرا بیان کرنے کا تو نے اتنا نہیں پڑھا لکھا ہوا کیا ہے لام جودر کل قصہ وہ ہمارے پنجابی بھی کہتے ہیں گواہی دے رہا ہے تو اس لیے ہے سندہ نہیں تو تین وہی آئی وہ بھی چلا گیا یہ حوالہ بھی اڑ گیا ایک انصاب الاشراف کا دیا اس کا بھی وہی حال ہے وہ بھی وہی ابو مخلف کی روایت چل رہی ہے توجہ میرے بھائی ہو اب جو آگے لطیفے کی بات ہے نا لطیفے کی ہاں ہاں ہاں یہ بات نہیں ہے کرنے کی اس نے ایک بات اپنے مقصد کو ثابت کرنے کے لیے ایک کتاب کا حوالہ دیا یہ ہے یہ دیکھ نور العین فی مشہد الحسین اس کے ساتھ ایک اور کتاب ہے قرت العین فی اخار الحسین پہلا پہلی کتاب جو ہے نا اس کا بتایا گیا یہ امام ابو اسحاق اس فراجینی کی ہے دوسری کا کہا گیا عبداللہ بن محمد کو امام اس کی ہے جی ایمان سے کہتا ہوں یہ چمونے ممونے ہمارے سامنے کیا ہوں گے جب یہ حوالہ میرے سامنے آیا نا پڑھتے ہوئے میں نے کہا یہ کتاب اس امام کی نہیں ہو سکتی کیوں میں اس امام کی عظمت کو اور حال کو جانتا ہوں اور یہ حوالہ اس نے مجھے حوالے نے بتایا کہ یہ گھسی سڑی جہالت کی غیر ثابت جھوٹی بات اس میں وہ امام کلام نہیں کر سکتا ابھی ابو اسحاق اس فراجینی ہمارے عقیدے کے بہت بڑے امام ہیں فقہ ہیں ثبت ہیں حجت ہیں حدیث کے اندر بہت بڑے مضبوط بندے ہیں سمجھ آئی کہ نہیں ان کا جو ہے نا وشال وہ ہوا ہے چار سو اٹھارہ ہجری میں کس میں پانچویں صدی کے شروع میں بہت بڑا بندہ ہے اب میرے دل نے کہا یہ کتاب ان کی نہیں ہے میرے سامنے یہ کتاب نہیں آئی تھی دل نے کہا یہ کتاب ان کی نہیں ہو سکتی لو لطیفہ سنو میں نے لڑکے سے کہا جلدی کرو نیٹ سے نکالو چمن نے بھی نیٹ سے دیکھا تھا میں نے بھی نیٹ سے نکال لی یہ کتاب اس کے پاس بھی نہیں ہے اس کے پاس کتابیں ہیں ہی نہیں شاید ہی کوئی کتاب ہو اس کے پاس اسی وجہ سے تو اس نے بےچارے نے وہ مولانا کاشف اقبال مدنی صاحب کی کتابیں چرا لی لے گیا قبضہ کر گیا وہ بےچارے پیٹ رہے ہیں پیچھے پھر میں نے بیان کیا میں نے بیان کیا کہ اس نے ایسا کیا مولانا کاشف اقبال مدنی صاحب کے ساتھ تو کو کہتا یار تو جو مروا دیا مجھے تو نے اس کو کیوں بتا دیا اس نے جو صحیح بات تھی مجھے بتا دی اور ہمارا کام ہے پھر تمہارے جیسے کتبا لگانا چمونا صاحب آپ تو چور صاحب ہیں سارے کل کتب ہیں کتابوں کو چور اور ہمارے پاس آ ضرورت ہی نہیں ہے چوری کی اللہ کے فضل سے ہمارے پاس سودا اتنا ہے کہ ادھر سے چوری کر کے لے جاتے ہیں اب میرے بھائیو عجیب بات سنو میں نے نیٹ سے کتاب نکلوائی یہ میرے ہاتھ میں کتاب کا مطالعہ کیا یہی بیٹھے ہوئے میں نے تقریباً میرے خیال میں آدھے گھنٹے میں کتاب ختم کر لی میں نے اب اس کے کتاب کے چمنو چمونے سن تو نے کیا سمجھا یہ اجڑا ہوا اسلام کا چمن تیری طرح تمہیں مل جائے گا اور جس طرح ادھر الو کی طرح بولتا رہے گا تجھے کو پوچھنے والا نہیں ہوگا خبردار اللہ کے فضل سے ہم آئے حساب لینے والے اب ادھر دیکھو بھائی یہ کتاب اس کے جھوٹ اور غلط ہونے پر امام ابو اسحاق اس فراجینی کی کتاب نہ ہونے پر بہت بڑی دلیل نکالی جو ناچیز نے پیش کروں کتابوں کے ٹائٹل جو ہوتے ہیں نا ٹائٹل ٹائٹل کہتے تم ہے ہاں ہم بالائی سفا جو ہوتا ہے اس کو اس کے اوپر لکھے ہوئے نام سے کتاب نہ سمجھ لیا کریں یقین نہ کر لیا کریں اس جہان میں بہت کچھ ہوتا ہے یہودیوں نے خدا کی کتاب میں بگاڑ پیدا کر دیا تو لوگوں کی کتابوں میں کیا نہیں کریں گے سنو اس کتاب یہ کتاب بتائی گی ابو اسحاق اس فراجی نے کی ان کی وفات ہے طبقات الشافیت القبرا کے حوالے سے میں نے لکھی ہے چار سو اٹھارہ کتنا اس کتاب میں حوالہ لکھا ہوا ہے وہ بھی لطیفے کی بات ہے بڑی عجیب حوالہ لکھا ہے یہ صفحہ نمبر پینسٹھ پہ قال الحافظ المنذری حدثني شیخ من بنی تمیم آخری سطر ہے حافظ منظری نے کہا اب حافظ منظری پتہ کون ہے ان کی ترغیب و ترغیب حدیث کی کتاب وہ سامنے پڑی ہے توجہ ذرا ان کی پیدائش کب ہے اور وفات کب ہے حافظ منظری کی ولادت ہو لکھا ہے پانچ سو اٹھارہ میں نے لکھا پانچ سو ان کی وفات کب ہے ان کی پیدائش کب ہے ان کی وفات کب ہے چار سو سو سال کا وقفہ ہو گیا ان کے پیدا ہونے اور ان کے وشال میں وقفہ فاصلہ کتنا ہوا اب ایمان سے بتانا سو سال بعد جس بندے نے پیدا ہونا تھا اس کا حوالہ ایک سو سال پہلے دے دیا لاکھ لانت ہے اس پر جس نے مصر میں یہ کتاب بنائی چلے اور پھر چھاپ مجھے شرم نہیں آئی کتاب جھوٹی بنا کر ہمارے امام کے نام منسوخ کر دی جھوٹ ہونا ثابت ہو گیا بولو تو صحیح اب اس کو کیا کہو گے ہمارے بڑے حضرت صاحب کی کرامت کہو گے کہ چشتی کے دل میں آئی یہ کتاب ان کی نہیں ہے اور اسی طرح خدا نے ثابت کر دیا بولو تو صحیح یار تو یہ چمونے ممونے ہمارا مقابلہ خاک کریں گے وہ بے ضمیر تم پڑھتے ہو تو سمجھ نہیں لگتی پتہ نہیں لگتا اور ہم خالی نام سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں بات کو تو دل کہہ دیتا ہے یہ غلط ہے ایسے نہیں ہوگی اور اسی طرح ہو جاتا ہے سمجھ آ گئی اور سنی اس کے غلط ہونے پر یہ اہل امام امام حسین پاک کی گستاخیاں بھری ہوئی ایمان سے کہتے ہیں سنتے چلے جائیں کیا اس میں تماشے لگے ہوئے ہیں اللہ اکبر یہ کتاب کہہ رہی ہے امام صاحب مکے سے چلے کوفہ جانے کے لیے تو ایک ہفتہ مدینے میں رہ گئے او میرے خدا پاک ہے اتنا بڑا جھوٹ وہ ظالموں سے پوچھ مدینہ چھوڑا کیوں تھا مدینے کے حاکم نے کہا تھا بیعت کرنی ہے امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہ تاریخ متفق ہے امام حسین اور عبداللہ بن زبیر نے فرمایا تھا صبح کریں گے الانیہ کریں گے یہ و رات مدینہ شریف سے چلے گئے وہ بغیرت کچھ تو سوچو وہ تو چلے گئے راتوں رات کہ وہ بیعت پر ہاکے میں مدینہ مجبور کرتا تھا ایسے تو بچانے کے لیے چلے گئے تو پھر واپس آ کر ہفتہ کیسے رہ سکتے ہیں بات نہیں سمجھے بیعت بھی نہیں کہی نہیں کی ہفتہ بھی آ کر رہ گئے مدینے میں کیا اگلے نے پوچھنا نہیں تھا حضرت بیعت نہیں کی بولو تو صحیح ثابت ہو گیا جھوٹ اور سنو امام حسین جا رہے ہیں یہ کتاب لکھ رہی ہے راستے میں پانچ ہزار فرشتے آ گئے کیا آ گئے آپ نے پوچھا کدھر حضور تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں فرمایا چلے جاؤ کوئی ضرورت پانچ ہزار آگے آ گئے جنات حضور کدھر جا رہے ہیں بتایا حضور مدد کے لیے آ رہے ہیں چلے جاؤ تم خود سمجھدار ہو خود ہی تو کہتے ہیں یہ لوگ دین بچانے کے لیے امام حسین تشریف لے گئے دین بچانے کے لیے گئے تو اب تو لڑنا تھا آگے ایسے لڑائی تو ہونی ہونی تھی یہی وجہ ہے کہ کافی سارے کافلے درمیان سے بندے لے کر آپ جا رہے تھے تو پانچ ہزار فرشتہ آیا نانا کے پاس آیا تھا بدر میں جنگ بدر میں رسول اکرم کے پاس فرشتے آئے تھے مدد کے لیے رسول اکرم نے قبول کیے تھے کہ نہیں بولو تو صحیح رسول نے تو نہیں فرمایا واپس چلے جاؤ بھائی دین کو تو ضرورت ہے مدد کی جب ضرورت تھی مدد کی آگے جنگ ہونی ہے تو آپ تو ساتھ فرماتے چلو پانچ ہزار یہ آ گئے پانچ ہزار جنات آ گئے دس ہزار تو ویسے گئے اور فرشتے ہوں اور پھر جنات ہوں تو میرے خیال میں کس کی ضرورت تھی پھر ہاتھ پہنچا سکتا امام حسین تک ایسے اب قصہ کہانی نگار خنزیروں نے کیا کیا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لکھ دیا پانچ ہزار آ گئے فلان آ گئے فرشتے آ گئے جنات آ گئے اور سنیے اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کے جھوٹ بتا رہا ہوں اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خط آنے شروع ہو گئے امام صاحب کے پاس مکہ شریف میں کوفے والوں کے خط آ رہے ہیں امام حسین کو بلاتے ہیں ہر خط میں بلاتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ امام حسین جواب دیتے ہیں بھائی میں تو نہیں آنا چاہتا سیدھی ساتھ نہ میں خلافت چاہتا ہوں نہ میں حکومت چاہتا ہوں نہ کچھ چاہتا ہوں میں ادھر مکے میں رہ کر اللہ اللہ کروں گا پاس اس کتاب میں جس طرح لکھا میں اس طرح بیان کر رہا ہوں توجہ ذرا اب جناب جی آخری خط ہے ہزار خط آیا آخری خط یہ تھا کہ اگر آپ نہیں آتے حسین تو قیامت کے روز ہم اللہ کو کہیں گے حسین نے ہم پر ظلم کیا ہے حسین نے ہم پر اچھا گربان پکڑیں گے تمہارا کیا خدا کو جواب دے گئے اب امام حسین نے فرمایا ہاں اب مجبور ہو گیا ہوں کہ یہ تو گربان پکڑیں گے قیامت کو اب ایمان سے بتانا امام حسین ادھر کہتے ہیں لوگ یا ہم بیان کرتے ہیں کہ دین رڑ رہا تھا دین برباد ہو گیا تھا امام حسین اٹھ پڑے تو دوسری طرف یہ ہے کہ وہ خط بلاتے ہیں اور آخری کہتے ہیں گربان پکڑیں گے قیامت کو اگر نہ آئے تو آپ پھر جاتے ہیں اگر دین جا رہا تھا تو پھر امام حسین ان کو کہتے پاگل ہو گئے ہو خط لکھ رہا مجھے وہ دین جا رہا ہے اس کو بچانا فرد ہے تو میں یہ میں اپنا فرد ادا کروں گا تمہیں بلانے کی ضرورت ہے تم بلاؤ نہ بلاؤ یہ کام کروں گا میں اور سمجھے سمجھے نہیں نہیں یار یہ کیا ہوا میں سمجھتا ہوں میں نے پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے میں فرض سمجھتا ہوں تو کسی کو دعوت دینے کی ضرورت پڑے گی بس بولو تو صحیح یار خط بھیجیں گے چشتی نماز نہیں پڑھتا نماز پڑھ وہ جب یہ فرض تھا امام حسین پر جس طرح لوگ بیان کرتے ہیں اور دین گھر کو رہا تھا دین تباہ پر بات ہو رہا تھا تو پھر تو امام حسین خود فرض سمجھتے اور یہ لکھتے ہیں کیا انہوں نے کہا گربان پکڑیں گے تو امام نے کہا اب نہیں رہ سکتے اب تو جانا پڑے گا اس کا مطلب ہے ان کے بلانے پر گئے پھر دین کا مسئلہ تو نہ ہوا دیکھتے جائیں کتاب کے اندر ہے کیا کچھ سمجھ نہیں آ رہی شاہ جی اس کے اندر اور سنیے اللہ اکبر ایک اور بات لکھی ہے عجیب و غریب امام حسین اور ان کے سارے خاندان کو حضرت معاویہ اٹھا کر لے گئے دمشق میں اور کہا ادھر بیٹھو ادھر رہو اور کھاؤ پیو موج کرو اور یزید کو وسیعت کی یہ کرنا خیال کرنا فلان کرنا اور یہ پکی بات ہے تاریخ کی کہ امام حسین کا خاندان سارا دمشق میں نہیں گیا امام حسین حسن وفد کی صورت میں جاتے تھے لیکن خاندان پورا ادھر لے گئے ہوں نہیں خاندان آپ کا جو ہے وہ ادھر میں مرا بات نہیں سمجھے کیا کہہ رہا ہوں تو اب بتائیں میرے بھائیوں اور بھی یہاں پر اچھا ایک لطیفے کی بات بتاؤں ہے بی بی سگرا کا یہ بتاتے ہیں کہ مدینے میں رہ یہ یہاں ذاکر اور ملا بیان کرتے ہیں اور رو رو کر وہ کہتی تھی بھائی ابو جی مجھے لے جاؤ ابو جی مجھے لے جاؤ ایسے کرتے ہیں ایسے ہے اور یہ ایمان سے کہتا ہوں سراسر جھوٹ ہے تمام کتابیں تاریخ کی لکھتی ہیں حضرت بی بی سکینا سکینہ جن کو کہتے ہیں یہ سگرا کا لکھنا یہ امام حسین کے ساتھ تھی آپ خود سمجھدار ہیں وہ اتنا بڑا ظلم ایک بچی ہے وہ یار ایک نابالغ بچی ہے اس کو سارا خاندان چھوڑ کے چلا جائے اکیلا کتب بنتا ہے کتنا بڑا ظلم ہوگا تو اس کا مطلب ہے امام حسین نے ظلم کیا باقیوں کو لے جا رہے ہیں سب کو بیویوں کو سب کو تو ایک کو چھوڑ رہے ہیں بچی بتاؤ تو صحیح کس مقصد کے لیے چھوڑ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ان خنزیروں نے افسانہ نگاروں نے خوب قصے بنائے ہیں جیسے ڈرامہ لکھا جاتا ہے بات نہیں سمجھے میرے بھائیوں اس کتاب کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا اور سنیے اس کے آگے جو لگی ہوئی ہے ساتھ میں دوسری اس کا تماشا دیکھیں اس کے شروع شروع میں شروع شروع میں جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھتا ہوں توجہ ہے یہ شاہ جی ایسا امام بتایا نہ آسمانوں میں ملے نہ زمینوں میں یہ کتاب دوسری والا قرت العین والا کہہ رہا ہے شروع شروع کتاب ہو رہی ہے تو کہتا ہے فینی لمت نور العین فی مشهد الحسین تو بے حد السم تو رسم تو بے قرت العین فی او فاق او او عجیب بات سنو یہ کہہ رہا ہے کتاب بڑا میں نے پہلی کتاب یعنی نور العین یہ یہ پڑھی تو میں نے کہا اس کے ساتھ ایک اور بھی جوڑ دیتا ہوں میں بھی جوڑ دوں چلو حصہ ڈال لوں یعنی جھوٹوں میں تو حضرت نے کہتا ہے میں نے یہ کتاب لکھی سنے قرۃ نے اس کا نام لکھا اب اب اگلی بات زبردست ہے تو شروع کر رہا ہے کہتے فہد نہیں ابو مخنف مجھے ابو مخنف نے بیان کیا اب بات سمجھنا ابو مخنف وہ راوی ہے جو تقریباً جو ہے وہ ڈیڑھ سو کے لگ بھگ یہ دیکھنا ابو مخنف وہ کدھر ہے وہ تقریب کدھر ہے تقریب تقریب دینا یہ دیکھنا کیسے کیسے یار اسلام کے ساتھ ظلم کرنے والے لوگ پیدا ہوئے ابو مخنف ابو مخنف ہاں میرے خیال میں اس اس میں کا ابو مخنف اس کی جو ہے نا وفات تقریباً دوسری صدی میں ہے کس میں بولو بہت قریب زمانے کا اس کی وفات ہے دوسری صدی میں پہل یہ جو کتاب پہلی آپ کو دکھائی ہے اس کا مصنف وفات پا رہا ہے چار سو اٹھارہ ہجری میں اور بعد والا کتاب والا کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب لکھ کر میں نے ساتھ اپنی بھی جوڑ دی ہے تو ظاہر بات ہے یہ بعد میں ہوگا سمجھ نہیں آ رہی چلو ایک زمانے میں ہوگا زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی چوتھی اور پانچویں صدی کے یہ دونوں چوتھی پانچویں صدی کے ہو گئے ایسے اب وہ ابو مخنف جو ہے وہ راوی دوسری صدی کا ہے دو سو سال وہ پہلے کا ہے ذرا بولنا ہاں کیا سچے ایسے ہی ہو تو حضرت کہہ رہا ہے مجھے ابو مخنف نے حدیث بات بیان کی میں نے اس کی مثال دی یہ ایسے ہے جیسے کوئی کہے ارے بھائی باب آدم علیہ السلام کے جنازے میں مسٹر جنا شریک ہوا تھا کون وہ تیرا بیڑا غرق اتنے ہزاروں سال کے فاصلے اور جنازے میں شریک کر دیا کتنا سچی بات ہوگی بھائی یہ اسی طرح کی سچ کی کہانی ہے وہ چمونے تجھے شرم نہیں آئی کتابوں کے حوالے دیتے ہوئے اس کتاب کو نکالا جو کتاب سرے سے جھوٹھی ہے اور اس کو ایک بڑے امام عالیہ سنت کی طرف تو نے منسوب کیا جرم کیا بہت بڑا اس کا مطلب ہے تو رافضیوں میں سے ایک ہے اور تیری کوئی حقیقت نہیں اور میرے بھائیوں یہ اس کا وہ آخری حوالہ تھا اس کے بعد ایک بات رہ گئی اس نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک خط ذکر کیا ہے جو یزید نے پہلے اس کو لکھا عبداللہ ابن عباس پاک کو ان کو لکھا اور پھر عبداللہ ابن عباس پاک نے یزید کو ایک خط لکھا اس خط کے اندر حوالہ اس نے دیا ہے اس خط کے لیے میں اس چمونے کو اتنا ہی کہوں گا کہ کم وقت تجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ خط اصل میں اصل بنیادی حوالہ اس کا کون سا ہے وہ یہ کتاب ہے چمونے یہ کتاب المعرفت و تاریخ فاسبی اس کے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ترجمے اور حالات کے اندر یہ خط ہے یہ خط دیکھ رہا یہ سفا نمبر ہے پانچ سو اکتیس اس میں وہ کم وقت تجھے اتنا پتہ نہیں ہے حد عبد الوہاب بن ابد پہلا راوی یہ اردی ہے میں نے اوپر لکھا ہے ہوبل متھرو متروکھ تقریب کا حوالہ ہے تقریب التہذیب میں لکھا ہوا ہے یہ ابھی جو اٹھائی تھی کہ پہلا راوی ہی متروک ہے تو باپ نے صحیح صحیح اس کو صحیح کرنا ہے کیسے کرے گا معلوم ہوا تمام روایتیں تیری بکوا سات ہیں اور حق وہی ہے جو امام قوام السنہ نے فرمایا یہ جو فرمایا اللہ اکبر ادھر دیکھو یہ آپ فرما رہے ہیں قوام السنہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے ان کی ترغیب و ترغیب اصفہانی کی حدیث کے نام پر وہ مشہور کتاب ہے پوری دنیا میں حدیث کی کتاب ہے ان کی جس طرح بخاری شریف ہے یہ امام لکھ رہے ہیں توجہ ما ما روا نقل حسقت میں ناہل الحدیث فرما جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ وہی ہیں جو ثقات محدثین نے نقل کی ہیں فاما ماں روا ہو ابو مخنف وغیرہ باقی رہا ابو مخنف وغیرہ نے وہ جس کا ابھی حوالہ دے ابو مخنف وغیرہ نے جو باتیں کی منر روا شیوں سے فلا اعتماد اب روایتیں ان کی روایتوں پر کوئی اعتماد نہیں وہ نمل اعتماد ہو اللہ نقل ابن ابھی دنیا وغیرہ ہی ممن نقل هذه القصة على الصحة فرمایا اعتماد ہے تو صرف ابن ابھی دنیا وغیرہ ہمارے ایسے محدثین محد جو ہیں انہوں نے جو نقل کیا صحت کے ساتھ اس پر اعتماد ہے دوسرے پر نہیں ہے وہ تیرا تو بیڑا غرق ہو گیا تیرے سارے حوالے جھوٹے دعوے سارے جھوٹے ویرانیاں میں گن میں اس وجہ سے دو تک میرے خیال میں گن سکا آگے نہیں گن سکا کیونکہ تیری ویرانیاں ہی ویرانیاں ہیں تو میں کیا بے حیا بنوں اتنا گنتی گنتی کروں وہ تو علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر اپنی ویرانی دیکھنا اور پھر اپنی ویرانیوں کو گننا ہے ہاں جی کیلکولیٹر پر حساب کرنا کہ کتنا بنتی سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہاں ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا خبردار یہ کبھی کسی کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہے کبھی کسی کو تیرا باپ بھی مناظرے کے قابل نہیں ہے تو کیا بنے گا اگر تیرے اندر جرت ہے تو یہ میں نے بھر دیا اس کا جواب تو بھر دے اللہ جل شان ہو ایسے کزاب و دجالوں سے ہمیں محفوظ رکھے امام حسین کے جھوٹے نام لیواؤں سے جھوٹوں کا امام حسین سے کوئی تعلق نہیں وہ سچے ہیں اور اگر کچھ سچا ہے تو امام حسین اس کے سر پہ ہیں